کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی نور ہی نور ہر طرف چھایا وہ کیا بات اس مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے کی یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے یہ آج کا گے کی شادی عرش کیوں جو چو وا دیا بار تو اس مہینے مئی نے کہ ویابا اس مہینے اس مہینے ماہ ربی پل اول آیا رب کی رحمت ساتھ ملایا وقت مبارک رات سہانی صبح کا تڑکا ہے نورانی پیر کا دن تاریخ ہے بارہ فرش پہ چمکا عرش کا تارا آج کی رات برات رچی ہے کے گھر دھوم مچی ہے وارہ کیا بات اس مہینے کی کہا کیا بات اس مہینے کی مہینے کی رسول انہی کا تو مشدہ سونا گئے انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے رسول انہی کا تو مشدہ سونا آئے گئے انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی جو اٹھا دل کے مانگ آیا وہاں کیا بات اس مہینے کی باہ کیا بات اس مہینے کی چمک سے اپنی جہاں جگم گانے آئے ہیں ماں حق سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے گئے چمک سے اپنی جہاں جگم گانے آئے گئے ماں حق سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے گئے نصیب پیز سے گنچے کھلانے آئے گئے نصیب پیز سے انچ کلا لے آئے ہیں وہاں کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی جھوم اٹھا دل کے مانگ نور آیا وہاں کیا بات اس مہینے بات اس مہینے کی فصلیں بہار آئی شکل نگار آئی گلزار ہے زمانہ صبح شب ملا دن جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا صبح شبے روح اللہ لا کیا بات اس ملی نے کی وا بات اس ملی خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت پیارے ربی الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شبے ولادت پیارے ربی الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربی الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا صبح شب بیلا دیا واگا کیا با اس مہینے کی واگا کیا با اس مہینے کی نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو ہے عرش تکیے شہرا صبح شب ہے عرش تکیے شہرا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی گے بجتے گے شادیاں نے شادی رچی ہوئی گے بجتے گے شادیاں نے دولہا بنا بو دولا صبح شب شبے کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی صحاب رحمت باری ہے بار بھی کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے بار ادو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاری ادو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں غلاموں کے دل کی یہ ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کی جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بار کیا بات اس مہینے کی کے کیا بات اس مہینے اس مہینے کی مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ٹھیکانہ بیٹھے کانوں کا سہارا بے سہاروں کا غریبوں کی مدد بے کس کا یا آنے والا غریب غریبوں کی مدد بے کس کا یا مانگنے والا ہے فقیروں سے کہو حاضر ہو جو مانگیں گے پائیں گے کہ سلطان جہاں محتاج پر پر آنے والا ہے سلادین زمانہ جس کے در پر بھی مانگیں گے سلادین زمانہ جس کے والا ہے وعدہ اس مہینے کی وعدہ کیا بات اس مہینے کی بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا بحمد اللہ عبد اللہ کا نور آیا مبارک آمنا کا نور دل ہفتے جگر آیا مبارک آمنا کا نور دل ہفتے جگر آیا ربی اے پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قربا ہو ربی اے پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قربا ہو کہ تیری بارہویں تاریخ وہ جانے قمر آیا اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی کے دل کے کیما گے لوگ واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی مومنوں وقت ادب ہے آن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 ہے ہے عرب آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے کا وعدہ گرابا اس مہینے کی والا گرابا تو اس مہینے کی ساری فضا معمور ہے آج دیکھو ہر کوئی مسرور ہے رب تعالی کا ہر ایک مشکور ہے رب اکبر کی عطا سے مل گیا رب اکبر کی عطا سے مل گیا زندگی میں پھر ربی نور گئے واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیارا گیا کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیارا اسی دن احمد مختار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا گھر آمنا کے سعید ابرار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زد و غم خار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زد و غم خار آ گیا برسی جب میرا سردار آ گیا وہ کیا با اس مہینے کی وہ کیا با اس مہینے اس مہینے کی عید میلادم نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلادم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 سرکار سے ظلمت ہوئی کپور گئے کیا زمین کیا سم ہر سمت چھایا نور ہے واگا کیا با اس مہینے کی واگا کیا بات اس مہینے سر کر آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے نہ کیوں بار بھی پہ ہمیں پیار آئے گیا اسی روز سر کر آئے گیا اسی روز سر کر آئے وہ آئے دو عالم کے دعا جائے امت کے غم فار لو آ جائے امت کے غم فار آئے مسلط سے ہم کیوں نہ دھوم میں بچائیں مسلط سے ہم کیوں نہ دھوم میں بچائیں مسلط سے ہم کیوں نہ دھوم میں بچائیں ہمارے شہر شاہ سردار آئے شہر شاہ سردار آئے مسرت سے ہم ہاں، کیوں نہ میں مچائے مسرت سے ہم ہاں، کیوں نہ میں مچائے ہمارے شہر شاہ سردار آئے ہمارے شہر شاہ سردار آئے کر آئے کیا بات اس مہینے کی وا کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی مبارک تجھے آم ہو مبارک تجھے آمین مبارک تیرے گھر شہن شاہ امبران آئے تیرے گھر شہن شاہ اب آئے مبارک علی ماں تجھے بھی مبارک تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے مبارک تمہیں ہم کے ماں مبارک مبارک تمہیں غم کے مارا مبارک مداوائے غم بن کے غم پار آئے مداوائے غم بن کے غم پار آئے نہ کیوں آج جشن ولادت منائے نئے نہ آج جشن ولادت منائے نظر رب کی رحمت کے آسر آئے نظر رب کی رحمت کے آسر آئے اس مہینے کی نے کیا بات اس مہینے کی کرو گھر گھر چراغا سبز پر جل رہا کرو گھر گھر چراغا سبز پر چما لہراؤ مچاؤ مرحا باقی دھوم دل بر آنے والا ہے مچاؤ مرحبا باقی دھوم دل بر آنے والا ہے ہے واگا کیا با اس مہینے لے گی کیا با اس مہینے کی یا حبیب کبریا اہل و سلم مرحبا مصطفیٰ او مشتبہ اہل و سلم مرحبا خلق کے حاجت روا اہل و سلم مرحبا اے میرے مشکل کشا اہل و سلم مرحبا اے میرے مشکل کشا اہل و سلم مرحبا سال مرحبا وہ کیا بات اس مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے کی جھوم کر سان جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر لب کے دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر لب کے دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو بے قرارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو بے قرارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو فرقت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو فرقت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو رنجو غم کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو رنجو غم کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ آؤ ہمت اب نہ ہارو مرحبا یا مصطفیٰ آؤ ہمت اب نہ ہارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو دل پگارو مرحبا مصطفیٰ اے یتیم بے مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو روزہ دارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو راز دارو مرحبا یا مصطفیٰ تم بھی کہہ دو پردہ دارو مر مصطفیٰ آگا کیا با اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی کہہ دو تم بھی چاند تارو مرحبا یا مصطفیٰ پنچھیوں کی اڑتی ڈارو مرحبا یا مصطفیٰ بولو اے شیر خارو مرحبا یا مصطفیٰ ماہ پارو گل ہزارو مرحبا یا مصطفیٰ لارا مرہ گایا مصطفیٰ کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی چلتے چلتے ہی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ چلتے چلتے ہی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ اے پیادو اور سوارو مرحبا یا مصطفیٰ اے پیادو اور سوارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو چوب دارو مرحبا یا مصطفیٰ اے جہاں کے تاج دارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو شاخ سارو مرحبا یا مصطفیٰ اے پہاڑوں کی قطارو مرحبا یا مصطفیٰ دھوم ہے اتار ہر سو شاہ کے میلاد کی دھوم ہے اتار ہر سو شاہ کے میلاد کی جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ کیا بات اس مہینے کی کیا بات اس مہینے کی جب اٹھا دے دو کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے اس میلے کی جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ آج آئے جانے رحمت مرحبا یا مصطفیٰ آج آئے جانے رحمت مرحبا یا مصطفیٰ آمد شاہ مدینہ مرحبا صد مرحبا آمد شاہ مدینہ مرحبا صد مرحبا آمد شاہ مدینہ مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا اے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی خوب چمکی اپنی قسمت مرحبا یا مصطفیٰ کیا بات اس مہینے کی کیا بات اس مہینے کی چار سو رحمتوں کی کیا چھما چھم بارشیں چار سو ہے رحمتوں کی کیا چھما چھم بارش آئے لمحات مسرت مرحبا مستعفی مصطفیٰ لمحات مسرت مرحبا یا مستعفی مرحبا کی گونج ڈالو سب پکارو مرحبا مرحبا کی گونج ڈالو سب پکارو مرحبا جھوم کر اہل محبت مرحبا یا مصطفیٰ جھوم اہل محبت مرحبا یا مصطفیٰ آج گھر گھر روشنی گئے سبز پر چم گئے بلند آج گھر گھر روشنی گئے سبز پر چم گئے بلند جھومتے گئے اہل سنت مرحبا یا مصطفیٰ واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے وہاں کیا بات اس مہینے کے جھا دل کے دل کے کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی